نماز اچھی روزہ اچھا حج اچھا زکات اچھی سبحان اللہ سبحان اللہ نہ کہیں بالکل اس مجمع میں آپ نہیں بولیں گے تو کیا فائدہ یہاں آنے کا بولیں گے نماز اچھی روزہ اچھا حج اچھا زکات اچھی سبحان اللہ مگر میں باوجود ان کے مسلمان ہو نہیں سکتا نہ جب تک کٹ میں جائے مدنی کی عزت پر خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا تکبیر دار ختم نبوت حضرت مولانا محمد عبداللہ صاحب جمعیت علماء اسلام زندہ محمد شریف آبادی زندہ میرا پیمبر سبحان اللہ عظیم تر ہے میرا پیمبر کیا ہے عظیم تر یہ جملہ آپ نے میرے ساتھ کہنا ہے حضور علیہ السلاۃ السلام کی امتی ہونے کا یہ ثبوت دینا ہے میرا پیمبر عظیم تر ہے میرا پیمبر عظیم تر ہے عظیم ہے اور کس قدر ہے میرا پیمبر عظیم تر ہے وہ شرح احکام حق تعالی وہ شرح احکام حق تعالی وہ خود ہی قانون خود حوالہ وہ خود ہی قانون خود حوالہ وہ خود ہی قرآن خود ہی قاری سبحان اللہ وہ خود ہی قرآن خود ہی قاری وہ آپ مہتاب آپ حالہ وہ خود ہی قرآن خود ہی قاری وہ آپ محتاب آپ حالا وہ اکس بھی اور آئینہ بھی وہ نکتہ بھی خط بھی دائرہ بھی اللہ سبحان اللہ وہ اکس بھی اور آئینہ بھی وہ نکتہ بھی خط بھی دائرہ بھی وہ خود نظارہ ہے خود نظر ہے وہ خود نظارہ ہے خود نظر ہے میرا پیمبر عظیم تر ہے پھر بھول گیا میرا پیمبر عظیم تر ہے شعور لایا کتاب لایا شعور لایا کتاب لایا وہ حشر تک کا نصاب لایا نعرہ تکبیر تاج و تخت ختم نبوت نعرہ تکبیر شعور لایا کتاب لایا وہ حشر تک کا نصاب لایا دیا بھی کامل نظام اس نے اور آپ ہی انقلاب لایا سبحان اللہ ماشاءاللہ دیا بھی کامل نظام اس نے اور آپ ہی انقلاب لایا وہ علم کی اور عمل کی حد بھی ازل بھی اس کا ہے اور ابد بھی سبحان اللہ وہ علم کی اور عمل کی حد بھی ازل بھی اس کا ہے اور عبد ہے ازل بھی اس کا ہے اور ابد بھی وہ فرش پر ہے وہ عرش پر ہے وہ فرش پر ہے وہ عرش پر ہے میرا پیمبر عظیم کر ہے میرا پیمبر پیمبر عظیم تر ہے میرا بس ایک مشکیزہ ایک چٹائی بس ایک مشکیزہ ایک چٹائی ذرا سے جو ایک چار پائی بدن پہ کپڑے بھی واجبی سے نہ خوش لباسی نہ خوش قبائی یہی ہے کل کائنات اس کی گنی نہ جائیں صفات جس کی سبحان اللہ یہی ہے کل کائنات اس کی گنی نہ جائیں صفات جس کی وہ جس طرف ہے خدا ادھر ہے وہ جس طرف ہے خدا ادھر ہے میرا پیمبر عظیم تر ہے میرا جو اپنا دامن لہو سے بھر لے جو اپنا دامن لہو سے بھر لے مصیبتیں اپنی جان پر لے جو اپنا دامن لہو سے بھر لے مصیبتیں اپنی جان پر لے جو تیغ زن سے لڑے نہتا وہ غالبا کر بھی سلو کر لے سبحان اللہ جو تیغ زن سے لڑے نہتا وہ غالبا کر بھی سلو کر لے اسیر دشمن کی چاہ میں بھی مخالفوں کی نگاہ میں بھی اسیر دشمن کی چاہ میں بھی مخالفوں کی نگاہ میں بھی امی ہے صادق ہے معتبر ہے نعرہ تکبیر تاج و تخت خط نبوت امی ہے صادق ہے معتبر ہے میرا پیمبر عظیم تر ہے میرا پیم جسے شاہ شش جہات دیکھوں جسے شاہ شش جہات دیکھوں اسے غریبوں کے ساتھ دیکھوں اسے غریبوں کے ساتھ دیکھوں انان کونوں مکان جو تھا میں کدال پر بھی وہ ہاتھ دیکھوں اللہ انان کونوں مکان جو تھا میں انان کون مکان جو تھا میں کدال پر بھی وہ ہاتھ دیکھوں لگے جو مزدور شاہ ایسا سبحان اللہ ماشاء اللہ سبحان اللہ میں نے اتنا زور لگایا آپ نے سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی پھر مجھے محنت کرنی پڑے گی جسے شاہ شش جے ہاتھ دیکھوں اسے غریبوں کے ساتھ دیکھوں انان کونوں مکان جو تھا میں کدال پر بھی وہ ہاتھ دیکھوں لگے جو مزدور شاہ ایسا سبحان اللہ ہاں۔ لگے جو مزدور شاہ ایسا نہ سر نہ دن سر براہ ایسا نئے تکبیر تاج تخت خط نبوت شان رسالت حافظ محمد شریف صاحب ملتنا آبادی نعرہ تکبیر لگے جو مزدور شاہ ایسا نہ دھن سر برا ایسا نہ ذرا دھن سر برا ایسا فلک نشی کا زمین پہ گھر ہے اللہ فلک نشی کا زمین پہ گھر ہے فلک نشی کا زمین پہ گھر ہے عرش نشی کا زمین پہ گھر ہے میرا پیمبر عظیم تر ہے میرا پی آخر میں تو کہہ لو میرا پیمبر عظیم تر ہے عظیم ہے اور کس قدر ہے میرا پیمبر عظیم تر ہے